حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اونٹوں سے کم میں زکوۃ نہیں اور پانچ اوقیہ سے کم چاندی یا رقم میں زکوٰۃ نہیں اور پانچ وسق سے کم غلے میں زکات نہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو اڑتالیس